welcome to visual programming last lecture میں ہم نے Windows Presentation Foundation W P F کی انٹروڈکشن دیکھی اس کی ہسٹری ڈسکس کی اس کے فیچرس ڈسکس کیے اور اس کے ڈیزائن گولس ڈسکس کیے اور ٹورڈس دا اینڈ ہم نے تھوڑی سی زیمل کی انٹروڈکشن لی ایکس ایم ایل جو X M L based markup language ہے for designing user interface elements اس لیکچر میں ہم زیمل کی کو مور ان ڈیپتھ دیکھیں گے ود ایگزامپلس دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ زیمل کے اندر ڈفرینٹ انٹرفیسز ہم کیسے لکھ سکتے ہیں تو زیمل ہے کیا XAML is a set of rules that specify the mapping from dot net namespaces dot net properties and event handlers to X M S X M L namespaces X M L attributes and X M L elements تو ڈاٹ نیٹ ایک ڈاٹ نیٹ کے جو لائبریری ہے اس سے میپنگ ہے to X M L namespaces کہ ایکس ایم ایل میں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کا کورسپونڈنگ میننگس کیا ہوگا اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ XAML is about creating and manipulating objects اور مینوپلیٹنگ کا مطلب ہے اس کی پراپرٹیز یا ایونٹس کو سیٹ کرنا بہت ہی سمپل ایک ون لائنر ایگزامپل کے ساتھ شروع کرتے ہیں جسے آپ زیمل کا ہیلو ورڈ کہہ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ لائن زیمل میں اور کورسپونڈنگ لائٹ سی شاپ میں دکھاتا ہوں اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہم نے سمپل ایک بٹن کریٹ کیا ہے اور ایک ہی ایکس ایم ایل کا ٹیگ ہے پوری فائل میں کیا ٹیگ ہے بٹن اور اس کے آگے یہ X M L N S اور اس کے آگے کمپلیکیٹڈ سسٹرنگ ہے اس کی ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے ادر دین دیٹ اس کے آگے ہم نے ایک ایٹریبیوٹ سیٹ کیا ہے کنٹینٹ اور اس کی ویلیو سیٹ کی ہے اوکے تو ایک ٹیگ ہے اور اس کے اندر کوئی سب ٹیگ نہیں ہے تو اسے ایکس ایم ایل میں کلوز کر سکتے ہیں سلیش اور گریٹر دین سائن سے ہم نے بات کی تھی کہ کلوزنگ ٹیگ سیپریٹلی دینا صرف تب ضروری ہوتا ہے جب چائلڈ ٹیگس ہوں یہ ایکس ایم ایل کا فارمیٹ ہے تو ہم نے صرف ایک ٹیگ دینا ہے اس کے اندر کوئی سب ٹیگ بھی نہیں ہے تو ہم نے اسے سلیش گریٹر دین سے کلوز کر دیا اسے کورسپونڈنگلی اگر یہی کام جو اس زیمل کو ایگزیکیوٹ کرنے سے یا انٹرنیٹ ایکسپلور میں ایگزیکیوٹ کرنے یا ویژول اسٹوڈیو پروجیکٹ سے ایگزیکیوٹ کرنے سے ہوگا اگر وہی کام ہم سی شاپ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں گے system dot windows dot controls dot button B is equal to new system dot windows dot control dot button actually جب ہم کوئی اپلیکیشن لکھیں گے تو ہم یہ using system dot windows dot control کر لیں گے تاکہ ہمیں بار بار کوالیفائی نہ کرنا پڑے بٹ میں ابھی بالکل کورسپونڈنگ اگزامپل دے رہا ہوں تو یہ button B is equal to new button ہو گیا اور اس کے بعد نیکسٹ لائن میں B dot content is equal to okay تو جہاں پہ ایکس ایم ایل میں ہم نے بٹن مینشن کیا تھا اسی طرح یہاں پہ بٹن کلاس مینشن کی جہاں پہ ایکس ایم ایل میں بٹن ٹیگ مینشن ہوا سی شاپ میں بٹن کلاس کو ریفر کیا جہاں پہ X M L N S جس کی ابھی ہم بات کریں گے یہ کوئی چیز ہے جس کے تھرو ہم نے اس بٹن کو بتایا یہ کون سا بٹن ہے اسی طرح سی شاپ میں ہم نے system dot windows dot controls dot کر کے بتایا کہ یہ بٹن کیا چیز ہے جس طرح ہم نے زیمل میں ایک attribute content is equal to string okay set کیا اس طرح ہم نے سی شاپ میں ایک class member B dot content جو کہ ایک پراپرٹی ممبر ہے is equal to string okay set کیا تو جہاں پہ زیمل میں ایک ٹیگ کریٹ کرنے سے آبجیکٹ کریشن ہو رہی ہے سی شارپ میں نیو کرنے سے آبجیکٹ کریشن ہو رہی ہے جہاں زیمل میں ایٹریبیوٹ سیٹ کرنے سے پراپرٹی ویلیو سیٹ ہو رہی ہے سی شارپ میں ڈاٹ پراپرٹی ویلیو اسائن کر کے پراپرٹی سیٹ ہو رہی ہے تو ایکس ایم ایل میں ایک ٹیگ ڈکلیئر کرنا ایگزیکٹلی exactly اکول ہے سی شارپ میں ایک آبجیکٹ کو نیو کر کے انسٹینشیٹ کرنے کے تو ہم نے جو بات کی تھی XAML is about creating and manipulating objects تو کریٹ کیسے کرتے ہیں ایک ٹیگ سے ٹیگ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ والا ٹیگ کون سی آبجیکٹ ہے یہ ابھی ایک چیز X M L N S ہے جس کی ابھی ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ میپنگ کیسے ہو رہی ہے بٹ ٹیگ کریٹ کرنے سے آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ایٹریبیوٹ سیٹ کرنے سے ایکس ایم ایل میں ایک ایٹریبیوٹ کی ویلیو سائن کر رہے ہیں اس سے ون آف ٹو تھنگس ہو سکتی ہیں ایک پراپرٹی ایٹریبیوٹ جس کیس میں ہم نے ایک جس جو ایٹریبیوٹ ویلو اسائن کر رہے ہیں اس کے کورسپونڈنگ ایک پراپرٹی نیم ہے یعنی بٹن کے اندر لیٹ سے کنٹینٹ نام کی پراپرٹی ہے تو content is equal to something with mean کہ ہم اس پراپرٹی کو سیٹ کر رہے ہیں اور second type is event attribute کہ اگر ہم کوئی نام سیٹ کر رہے ہیں اور اس کے کورسپونڈنگ کوئی سی شاپ ایونٹ ہے تو کیا ہوگا تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک high level complete overview ہے زیمل کا کہ ٹیگ سے آبجیکٹ کریشن ہو رہی ہے اور ایٹریبیوٹ سے ادھر پراپرٹیز اور ایونٹس سیٹ ہو رہے ہیں اور اسی کی کچھ ڈیفیکلٹ ڈفرینٹ فارمس ہیں جو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اب سب سے پہلے ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایونٹ کیسے سیٹ ہو رہا ہے اس ایگزامپل میں لاسٹ ایگزامپل سے صرف ایک ماڈیفکیشن ہے اور وہ آپ دیکھیں تو یہ میں نے ایڈ کیا ہے کلک از اکول ٹو اور کوٹیشنس میں بٹن انڈر سور کلک تو کلک بٹن کلاس کے اندر ایک ایونٹ ہے اور اس اسائنمنٹ سے یہ ایونٹ ہوک ہو گیا ایک میتھڈ سے جس کا نام بٹن انڈر اسکور کلک ہے تو سی شاپ میں یہ کیسے ہوگا سی شاپ میں ہم نے کیا کیا system dot windows dot control dot button B dot click plus equal plus equal آپ کو یاد ہے کہ ایونٹ میں کوئی آپ ہینڈلر ڈالنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو B dot click plus equal to new system dot windows dot routed event handler button underscore click تو یہ بٹن انڈر اسکور کلک آپ کا ایک ایونٹ ہینڈلر تھا آپ نے اسے ایک نیو ایونٹ ہینڈلر کریٹ کر کے اور بی ڈاٹ کلک کو ازائن کر دیا تو اب آپ نے دونوں ایگزامپلس دیکھ لیے کہ پراپرٹی کیسے سیٹ کرتے ہیں اور ایونٹ کیسے سیٹ کرتے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم نے ایک زیمل کی ایگزامپل دیکھ لی میپنگ دیکھ لی آبجیکٹ کریشن کی کی فیچر دیکھ لیا زیمل کا object creation and setting properties and events اب تھوڑا سا ہم بیک ٹریک کر کے وہ جو X M L N S تھا اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے تو پہلی چیز تو یہ X M L N S stands اور X M L namespace namespaces کا ایکس ایم ایل میں کیا کنسیپٹ ہے ورسز ہم کمپیریزن کے لیے سی شاپ کی نیم اسپیسیز بھی لیں گے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھیں تھوڑا ریوائز کرتے ہیں سی شاپ کی نیم اسپیس کیا ہوتی ہے سی شاپ کی نیم اسپیس آپ کے نیم کولیشن کو اوائڈ کرتی ہے کہ آپ سیم نیم دو لائبریریز میں یوز کر رہے ہیں اور آپ دونوں لائبریریز اگر سائملٹینیسلی نہیں یوز کرنی تو وہ دونوں نیم آئسولیشن میں رہ سکتے ہیں کسی پرٹیکولر پروگرام میں یا کسی پرٹیکولر فائل میں آپ یوزنگ ڈائریکٹو کے تھرو بتاتے ہیں کہ میں نے کون سی نیم اسپیسیز اس میں یوز کرنی ہے اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس نیم اسپیسیز کے اندر کوئی چیزیں کولائڈ نہ کریں اگر کولائٹ کر رہی ہوں یعنی آپ کی سیم نام کی کلاس ملٹیپل یوزنگ کے اندر ہو یوز جن اسمبلیز کو آپ نے یوز کیا ان کے اندر ہو تو دین آپ کو یہ کرنا پڑتا تھا کہ یوزنگ اور پھر ہم ایک کی ویلیو زائن کر لیتے تھے like X is equal to اور آگے ہم کوئی جو بھی سسٹم ڈاٹ سم تھنگ کرنا ہے اور اس کے بعد ہر کلاس کو جو اس لائبریری سے اس اسمبلی سے ہم ایکس کالن کر کے ریفر کرتے تھے تو X M L namespaces میں کنسیپٹ سملر ہے نیم اسپیس آپ کا ایک اسکیما ڈیفائن کرتی ہے اسکیما کیا ہوتا ہے اسکیما یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سے ٹیگس اس فائل میں یوز کر سکتے ہیں ان کی کیا ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں اور کس ٹیگ کے اندر کون سا ٹیگ آ سکتا ہے یہ ساری اسپیسیفکیشن ایک اسکیما میں آتی ہے اور اسکیما نارملی آپ ایک ایکس ایم ایل فائل میں جو چاہیں لکھ دیں لیکن آپ کے اسپیشل پارسرز ہوتے ہیں جو آپ کا ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کی فائل ایک گیون اسکیما کو فالو کرتی ہے یا نہیں کرتی ایک تھوڑا سا difference X M L namespaces میں یہ ہے کہ آپ دو نیم اسپیسیز نہیں یوز کر سکتے ایون یہ کہ اگر ان میں کوئی کنفلکٹنگ نیم نہ بھی ہو تب بھی نہیں یوز کر سکتے آپ کی ڈیفالٹ نیم اسپیس ایک ہی ہو سکتی ہے جبکہ آپ کی non default namespaces multiple ہو سکتی ہیں اور انہیں آپ کو جس طرح using X is equal to کہہ رہا تھا اسی طرح سے یہاں پہ کوئی نیم اسائن کرنا ہوتا ہے جو کہ یوزلی لکھنے کے سانی کے لیے سمپل نیمس رکھتے ہیں ایکس یا ڈی بی یا ٹو لیٹرس یا تھری لیٹر ایٹ موسٹ اور نیم اسپیس اٹ سیلف کیا ہے نیم اسپیس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اسکیما بھی ایسوسیٹیڈ ہو ابھی میں نے اسکیما کی بات کی تھی اور نیم اسپیس کی بات کی تھی نیم اسپیس کا ٹیگ اٹ سیلف جسٹ ایک اسٹرنگ ہوتا ہے اور ڈاٹ نیٹ کی لائبریریز تو مائکروسافٹ نے شپ کی مائیکروسافٹ نے اس کا ایک سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ ایک نیمنگ رکھتی کچھ کمپنیز جب اپنی نیمنگ رکھتی ہیں ڈاٹ نیٹ لائبریریز کی تو اپنی کمپنی کا نام ڈاٹ کر کے رکھتی ہیں ایکس ایم ایل میں ایک اور کنونشن چلتی ہے ایکس ایم ایل میں چل یہ کنونشن چلتی ہے کہ آپ کوئی یو آر ایل یوز کریں مثلا مائکروسافٹ جو ہے وہ اپنے H T T P colon slash slash Microsoft dot com slash کوئی یو آر ایل یوز کر لے تو اس سے ایک یونیکنیس آتی ہے کہ یہ یو آر ایل مائکروسافٹ کے علاوہ کوئی کسی کو یوز کرنا چاہیے نہیں اس یو آر ایل پہ آپ جائیں گے تو وہاں کچھ ضروری نہیں کہ پڑھاؤ موسٹ پرابلی وہاں کچھ نہیں ہوگا وہ ایک نیمنگ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ میں سسٹم ڈاٹ مائکروسافٹ ڈاٹ یا Microsoft dot visual studio dot کر کے نیمنگ یوز کروں جیسے سی شاپ کی نیم اسپیسیز کی ہوتی ہے ایکس ایم ایل کی namespaces U R L based ہیں اور کنونشنلی میں جب اپنا یو آر ایل رکھوں گا تو میں کسی اور کی ویب سائٹ کا یو آر ایل نہیں رکھوں گا مطلب میں مائکروسافٹ ڈاٹ کام کر کے نہیں رکھوں گا اگر میں رکھوں گا تو میری لائبریری لوگ یوز نہیں کریں گے کہیں گے کہ یہ کمپلیکیشن کریٹ کر رہی ہے لائبریری یا ایکس ایم ایل کی نیم اسپیس کمپلیکیشن کریٹ کر رہی ہے تو کنونشنلی جو اسٹرنگ نیم ہے نیم اسپیس کا وہ ایک یو آر ایل ہوتا ہے اور وہ جس کمپنی نے وہ بنایا اس کمپنی کا یو آر ایل ہوتا ہے تو چونکہ ایکس ایم ایل کی name namespace space default ایک ہی ہوتی ہے ڈبلو پی ایف میں ایک ڈیفالٹ نیم اسپیس ہے ایک ایکس ایم ایل کی نیم اسپیس ہے جو ڈبلو پی ایف کے لیے ہے اور اس کے کورسپونڈنگ ڈاٹ نیٹ کی کافی ساری نیم اسپیسیز ہیں یعنی جو ڈیفالٹ نیم اسپیس ہے اس کے کورسپونڈنگ کافی ساری نیم اسپیسیز ہیں اور ایک اور جو ہے جسے W P F language features ایک اور ایکسٹینشن بھی ہے جس کو ہم اکثر انکلوڈ کرتے ہیں اور اسے کنونشنلی ہم ایکس کر کے جس طرح میں نے کہا ہر نیم اسپیس کو ایک نام دینا پڑتا ہے تو اسے ایکس نیم دے کے اکثر انکلوڈ کرتے ہیں تو ڈیفالٹ نیم اسپیس جو آپ نے لاسٹ ایگزامپل میں دیکھا ہے اور ابھی فردر ایگزامپلس میں دیکھیں گے X M L N S کر کے جو ہم اسٹرنگ لکھ رہے ہیں یہ اس کی ڈیفالٹ نیم اسپیس ہے تو یہ جو دو namespaces W P F کی ہیں یہ پریٹی مچ ہر پی ایف کی ہر زیمل فائل میں ہوں گی یعنی جو بھی زیمل فائل یوزر انٹرفیسز کو ڈسکرائب کر رہی ہے using W P F mappings اس میں یہ دونوں نیم اسپیسیز اکثر انکلوڈیڈ ہوں گی ایک تو ضروری ہے جو ڈیفالٹ ہے اور دوسری اکثر یوز ہوگی اب یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں ڈیفالٹ اسے رکھ لوں اور دوسری والی کو نیم کر دوں بالکل کر سکتے ہیں آپ اس کو ایکس کالن کر سکتے ہیں آپ کو سائن کر سکتے ہیں لیکن یہ جو اسٹرنگ ہے جو یو آر ایل ہے کہ یہاں کچھ پڑا ہوا نہیں یہ ہم نے ایز اٹ از یوز کرنا ہے کیونکہ یہ سارے اور ایکس ایم ایل ویریفائی کرتی ہے کہ ہم ڈبلو پی ایف کا اسکیما ہی یوز کر رہے ہیں اس میں ایک لسٹ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ڈاٹ نیٹ کی لائبریریز ساری کی ساری میپ ہوتی ہیں ایکس ایم ایل کی ڈیفالٹ نیم اسپیس پہ یہاں پہ یہ ہم یہ ساری جو لائبریریز ہیں system dot windows dot windows dot automation controls controls dot primitives documents forms اور یہ نچلی پانچ دس ساری یہ ساری کی ساری میپڈ ہیں H T T P colon slash slash schemas dot Microsoft dot com slash slash presentation یہ جو ٹو تھاؤزینڈ سکس یہاں پہ ہے یہ آپ کو یاد ہوگا W P F initially two thousand میں آئی تھی اور یہ وہی 2000 چلا آ رہا ہے کہ زیمل کا 2006 ورژن یہ ون ایف ایکس اوریجنلی ایک فریم ورک تھا جس کا ڈبلو پی ایف اور اور بھی بڑے ساری ٹیکنالوجیز اس کا پارٹ تھیں اور یہ برینڈیڈ مائکروسافٹ کی برینڈنگ کر رہی تھی ایز ون ایف ایکس تو اس لیے انہوں نے اوریجنلی یو آر ایل میں یہ یوز کیا تھا نیوئر ورژنس بھی ہیں اسکیما کے 2007 ورژن 2009 ورژن کسی اسٹیج پہ ہم تھوڑے سے نیوئر فیچرس کا ذکر بھی کریں گے بٹ ابھی تک بہت زیادہ tool support even visual studio کے اندر 2006 تھاؤزینڈ کی ہے تو ہمارا فوکس 2006 تھاؤزینڈ ہی ہوگا اس ایگزامپل میں W P F namespace colon button کر کے ہم نے X M L name X M L N S اور آگے colon W P F namespace لکھ دیا ہے میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ نیم اسپیس کی جگہ نیم بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ نیم ہم کس طرح سے یوز کریں وہ اس طرح سے یوز کریں اور آگے کالن کر کے ہم کوئی نیم سائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈیفالٹ کے بجائے اسے W P F namespace کہہ دیا اس لیے ہمیں بٹن سے پہلے ایف نیم اسپیس کالن لکھنا پڑا باقی سارا کوڈ وہی رہا تو جو 2006 کا اسکیما ہے وہ موسٹ پورٹیبل تھا بیکاز وہ سارے ٹولس اسے سپورٹ کرتے ہیں تو یہ تو تھا ایک ایلیمنٹ اس کی ساری ڈسکرپشن کہ وہ کریٹ کیسے ہوا اس کی پراپرٹی کیسے سیٹ ہوئی اور اس کے اندر یہ X M L namespace کیا مینشن ہوئی ہوئی تھی اور کیوں مینشن ہوئی ہوئی تھی ہم نے بات کی تھی W P F rich composition allow کرتی ہے کہ کنٹرولس کے اندر کنٹرولس کمپوز ہو سکتے ہیں تو اگر ہم اس میں ایک ایگزامپل لیتے ہیں پہلے سی شاپ میں دیکھیں گے کہ ایک بٹن کے اندر ہم ایک جسٹ ایک ریکٹینگل کمپوز کرنا چاہتے ہیں ایک شیپ کمپوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اور زیمل میں ہم اس چیز کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے اس ایگزامپل میں ہم نے ایک پہلے سی شاپ کی ایگزامپل دے رہا ہوں ایک بٹن کریٹ کیا نیو کر کے نیو بٹن اس کے بعد system dot windows dot shape سے ایک ریکٹینگل کریٹ کیا rectangle R equal to new rectangle اس ریکٹینگل کی وتھ اور ہائٹ سیٹ کی آر ڈاٹ وتھ اور آر ڈاٹ ہائٹ اور آر ڈاٹ فل میں اسے system dot windows dot media dot brushes سے بلیک برش دے دیا تو ایک بلیک ریکٹینگل بنے گا اور پھر ہم نے B dot content is equal to R کر دیا یعنی making the square the content of the button یعنی اسکوئر اس بٹن کے اندر آ گیا یہی چیز اگر ہم زیمل میں کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں گے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کانٹینٹ ایک پراپرٹی ہے بٹن کی اور ہم پراپرٹی کو اگر ایٹری کیسے زائن کرتے ہیں ایٹریبیوٹ سے زائن کرتے ہیں اور ایٹریبیوٹ سے ایزائن کریں گے تو آگے ہمیں ایک اسٹرنگ دینا ہوگا اور اسٹرنگ کے اندر ہم ریکٹینگل کیسے دیں گے ایک آبجیکٹ زیمل میں بنانے کا طریقہ کیا ہے ایک ٹیگ سے ایک نئے ٹیگ سے تو ایک ایٹریبیوٹ ڈیزائن کرتے ہوئے اس کی ویلیو کے اندر تو ٹیگ نہیں دے سکتے اس کے لیے یہ پراپرٹی ایلیمنٹس کا سینٹیکس ہے کہ ہم ایک سب ٹیگ دے دیں لیکن ایکچولی وہ ایک پراپرٹی سیٹ کر رہا ہو اس میں ہم نے کیسے کیا ہے بٹن اسی طرح سے ڈکلیئر کیا X M L namespace ساتھ اس کی دی یہ X M L namespace کسی بھی فائل میں ایک بار دینی روٹ ایلیمنٹ پہ انف ہوتی ہے اور وہ پھر سارے سب ایلیمنٹس پہ خود ہی اپلائی ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ ہر بٹن کو آپ کو یہ ٹیگ دینا پڑے گا تو یہ بٹن کریٹ کیا اس کے اندر ہم نے ایٹریبیوٹ کو یوز کرتے ہوئے کنٹینٹ نہیں ڈیزائن کیا اس کے بجائے ہم نے اس کا ایک سب ٹیگ بنایا ہے بٹن ڈاٹ کانٹینٹ یہ پراپرٹی ایلیمنٹ کا سینٹیکس ہے اس سینٹیکس میں ہم نے جس ایلیمنٹ اس وقت ہم بٹن کلاس کے اندر جو آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں کانٹینٹ نام کی پراپرٹی کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور سیٹ کس ویلیو پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس ٹیگ کے اندر ہوگا تو بٹن ڈاٹ ٹیگ کا ٹیگ شروع ہوا اور اس کے بعد نیچے جا کے لیس دین سائن اور سلیش کر کے بٹن ڈاٹ کنٹینٹ ٹیگ ختم ہوا اس کے اندر جو کچھ بھی آئے گا وہ اس پراپرٹی کی ویلیو ہوگی اور یہ جو پراپرٹی ایلیمنٹ کے ٹیگس ہوتے ہیں ان کے اندر اپنے کوئی ایٹریبیوٹس نہیں ہوتے except there is one exception جو جو یو آئی ڈی کا ایک ٹیگ ہے لوکلائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے other than that property elements کے ٹیگس کے اندر کوئی ایٹریبیوٹس نہیں ہوں گے اور یہ ہمیشہ کورسپونڈنگ آؤٹر ٹیگ ان کا اس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہوگا مثلاً یہاں پہ بٹن کا آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے بٹن کے ٹیگ سے تو اس کا سب ٹیگ ہے بٹن ڈاٹ کانٹینٹ جو اس کی پراپرٹی سیٹ کر رہا ہے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے اس ٹیگ کے اندر دیکھیں ہم نے کیا کیا ایک اور آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیا کیسے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرتے ہیں ایک ٹیگ سے ٹیگ سے یعنی ریکٹینگل اور اس کی ہم نے دو پراپرٹی سیٹ کرنی ہے اور یہ دونوں اسٹرنگ پراپرٹیز ہیں اس کے لیے ہمیں پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس نہیں چاہیے تو ہم نے height is equal to forty width is equal to forty اور فل جو اس کا برش تھا اسے از اکول ٹو بلیک کر دیا اور اس کے بعد اس ٹیگ کا کوئی اندر ہم نے چلڈرن نہیں ہے تو یہ سلیش گریٹر سائن سے کلوز کر دیا تو یہ سی شاپ کا اور زیمل کا کوڈ اکویلنٹ ہے جس میں ایک آبجیکٹ کے اندر دوسرا آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رچ کمپوزیشن ہے اور پراپرٹی ایلیمنٹ کا سینٹیکس اٹ سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ہمیں ضروری کوئی آبجیکٹ کریٹ کرنی ہو تو ہم اسے یوز کریں مثلا اس ایگزامپل میں میں نے ایک بٹن کریٹ کیا ہے جو کہ پرانے طریقے سے جو ابھی تک ڈسکس کرتے آئے ہیں content is equal to okay background اس کی ایک اور پراپرٹی ہے اسے وائٹ پہ سیٹ کر دیا اور اس کا ایکولنٹ کوڈ میں شو کر رہا ہوں جس میں میں بٹن کا ٹیگ شروع کر رہا ہوں اوپن کر رہا ہوں ساتھ ہی سلیش گریٹر دین سے کلوز نہیں کیا اوپن کر رہا ہوں اور اس کے اندر دو پراپرٹی ایلیمنٹس ڈالیں ایک بٹن ڈاٹ کانٹینٹ جس کے اندر اوکے okay لکھا ہوا ہے ایک بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ جس کے اندر وائٹ لکھا ہوا ہے اور پھر میں نے بٹن کا ٹیگ کلوز کر دیا ہے تو ایٹریبیوٹ کے تھرو پراپرٹی سیٹ کرنا اور پراپرٹی ایلیمنٹ کے تھرو سیٹ کرنا ایکویلنٹ ہے انلیس کہ میں نے کوئی اور آبجیکٹ کمپوز کرنا ہو جس میں میں صرف پراپرٹی ایلیمنٹ کے تھرو کر سکتا ہوں ایٹریبیوٹ کے تھرو کر نہیں سکتا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پراپرٹی ایلیمنٹ کے تھرو سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن اگر جو ویلو ایزائن کرنی ہے وہ اسٹرنگ ہے تو ہم سمپلیفائی کر کے ایٹریبیوٹ کے تھرو ایزائن کر سکتے ہیں یہ ایک سمپلیفائڈ اوور ویو تھا لیکن اس میں جو یہی لاسٹ ہم نے دو ایگزامپلس دیکھی ہیں اس میں ایک تھوڑی سی ٹرکی چیز ہو رہی ہے ہم جب کوڈ میں لکھتے ہیں تو ہم یہ بیک گراؤنڈ جو بلیک کیا تھا یا ہم نے جو کلر اس کا وائٹ سیٹ کیا ہے یہ اسٹرنگس ہیں جب ہم سی شارپ میں کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ اسٹرنگس نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں ہم something dot windows dot کوئی برشز ڈاٹ کوئی وائٹ برش کوئی انومریشن میں سے کانسٹنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم نے ایکس ایم ایل میں لکھا تو ہم نے اسٹرنگ یوز کر لیا تو یہ کیسے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے تو ابھی تک تو بڑی کلین میپنگ بتائی ہے پراپرٹی ایلیمنٹ یا ایٹریبیوٹ دونوں سے ایک پراپرٹی سیٹ ہوتی ہے اور ایٹریبیوٹ کے تھرو ایک ایونٹ بھی سیٹ سیٹ ہو سکتا ہے دیٹ اور ہم نے نیم اسپیسیز ڈسکس کی جو ڈیفائن کرتی ہیں کہ میپنگ کیا ہے لیکن ایک پراپرٹی جو اسٹرنگ ہی نہیں ہے اسے ہم اسٹرنگس کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں سی شاپ تو پراپر ٹائپ لینگویج ہے وہ یہ الاؤ نہیں کرتی یوزلی کہ اگر ہمارے پاس کوئی اسٹرنگ ویلیو سے انٹ اسائن کر دیں یا کوئی ایون انومریشن برش کانسٹینٹ ہے تو اسے اسٹرنگ اسائن کر دیں یہ کنورژن کہاں سے آ رہی ہے اس کے لیے زیمل میں اور ڈبلو پی ایف میں کنسپٹ ہے ٹائپ کنورٹرس کا ٹائپ کنورٹرس کیا ہوتے ہیں اور کیسے ڈیفائن ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے برش سائن کرتے ہیں اور ٹائپ کنورٹر ہیلپ کیسے کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپ کنورٹر مارک کیسے ہوتے ہیں ہم اٹ سیلف ایک ٹائپ کنورٹر لکھیں گے نہیں بیکاز وہ ہمیں ڈبلو بی ایف کے لائبریریز میں مل جاتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ انہیں اسپیسیفائی کیسے کرتے ہیں اور ان کا ہمیں بینیفٹ کیا ہو رہا ہے اس پوائنٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بٹن کریٹ کیا ہے جیسے ابھی تک ہم کرتے آ رہے ہیں اور اس کے کانٹینٹ کو اوکے کر دیا اور اس کے بیک گراؤنڈ کو system dot windows dot media dot brushes dot white کیا اب اسی کام کو اگر ہم زیمل میں کرنا چاہیں تو ہم ابھی تک لکھتے آ رہے ہیں جسٹ سمپل وائٹ کیوں کیونکہ W P F provides type converters for many common data types like brush colour font weight point and so on تو ان ساروں کے ٹائپ کنورٹر اویلیبل ہیں اس لیے ہم اسے صرف اسٹرنگ لکھ سکتے ہیں اب لیٹس ایزیوم کہ ہمارے پاس برش کا ٹائپ کنورٹر نہیں ہے تو ہم اس چیز کو زیمل میں کیسے لکھیں گے ہمیں یوں کرنا پڑے گا کہ button content is equal to okay یہ میں نیم اسپیس والا پارٹ نہیں بول رہا ہر بار یہ روٹ ایلیمنٹ پہ ضرور ہوگا button content is equal to okay اور اس کا ایک اندر پراپرٹی ایلیمنٹ بنائیں بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ جس کے اندر ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کریں سالڈ کلر برش اور اس کے اندر colour is equal to white ایک پراپرٹی سیٹ کی تو یہ ایک نیا برش کریٹ ہوگا اور وہ بیک گراؤنڈ کو اسائن ہو جائے گا اگر ہم برش کا ٹائپ کنورٹر یوز کر لیتے تو وہ جو وائٹ اسٹرنگ ہے وہ اس کے مدد سے برش خود ہی کریٹ ہو جاتا لیکن اگر ہم اس ایگزامپل کو دیکھیں تو یہ ایگزامپل اسٹل ایک ٹائپ کنورٹر یوز کر رہی ہے جو وائٹ کلر ہے وہ کلر کی اسپیسیفکیشن جو اسٹرنگ سے کلر کا انومریٹنگ کانسٹنٹ بن گیا ہے یہ بھی ایک ٹائپ کنورٹر ہی کر رہا ہے لیٹ سے ہم یہ ٹائپ کنورٹر بھی نہیں یوز کرنا چاہ رہے پھر کیا کریں گے پھر ہم button content is equal to okay background کو اسی طرح پراپرٹی ایلیمنٹ سے سیٹ کریں گے بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ اور کس چیز سے سیٹ کریں گے ہم ایک سالڈ کلر برش کا آبجیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جو آبجیکٹ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی کلر پراپرٹی کو ہم پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے سیٹ کرتے ہیں solid colour brush dot colour اور وہاں پہ ایک کلر کا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں یعنی اب ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اسٹرنگ سے کلر کا آبجیکٹ خود سے نہیں بن سکتا تو ہم کلر کا آبجیکٹ خود سے بناتے ہیں اور اس کی پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں ریڈ گرین بلو اور الفا جو اس کی چار پراپرٹیز ہیں اور اسے وائٹ کے لیے ہم نے سب 255 پہ سیٹ کر دیا اور اس کے بعد ٹیکس کلوز کر دیے اب ہم نہ برش کا ٹائپ کنورٹر یوز کر رہے ہیں نہ کلر کا لیکن ہم ابھی بھی بائٹ کا ٹائپ کنورٹر یوز کر رہے ہیں ہم نے ایک اسٹرنگ میں ٹو ففٹی فائیو لکھا ہے اور اسے بائٹ میں یعنی انٹیجر ویلیو میں اس کی کنورژن ایزیوم کر لی ہے اس پوائنٹ پہ ہم ٹائپ کنورٹرس کے بغیر اسٹک ہیں کیونکہ ایٹریبیوٹ کی ویلیوز ایکس ایم ایل میں اسٹرنگس ہی ہوں گی تو ہمیں یہ ٹائپ کنورٹرس یہاں پہ یوز کرنے ہی پڑیں گے اس کے بغیر ہماری زیمل میں ہم چیز کو ایکسپریس نہیں کر سکتے لیکن اب گوئنگ بیک ہمیں ٹائپ کنورٹرس یہ کلر کی اسپیسیفکیشن بھی بچا لیتے ہیں کہ اسٹرنگ سے ڈائریکٹ کلر میں میپنگ ہے اور اس سے بھی ایک لیول اسٹرنگ سے ڈائریکٹ برش میں میپنگ ہے تو ہمیں یہ صرف ٹائپ کنورٹرس یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا زیمل کا کوڈ سمپلیفائی ہو گیا ہے اب یہاں پہ یہ کوشچن آتا ہے کہ اگر میں سی شاپ میں کوڈ لکھ رہا ہوں اور میں بجائے یہ جو انومریشن کانسٹنٹ ہے system dot windows dot media dot brushes dot white یہ یوز کرنے کے بجائے میں کہوں کہ میں سی شارپ میں بھی ٹائپ کنورٹر یوز کرنا چاہتا ہوں میں اسٹرنگ دینا چاہتا ہوں جو کورسپونڈنگ برش بن جائے تو کیسے کریں گے ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ بی ڈاٹ بیک گراؤنڈ کو ڈیزائن کریں system dot component model dot type descriptor dot get converter اور اسے پاس کریں type of brush dot convert from invariant string اور یہاں پہ وہ اسٹرنگ ڈال دیں وائٹ اس کے تھرو وہ اس کی جو برش کلاس ہے وہ کلاس ڈھونڈے گا اس کلاس کا دیکھے گا کیا اسٹرنگ سے اس کلاس میں کوئی کنورٹر ایگزٹ کرتا ہے اگر وہ ایگزٹ کرتا ہے تو اس ٹائپ کنورٹر کو انووک کرے گا اور وہ ٹائپ کنورٹر اسٹرنگ کی کنورژن کرے گا یہاں پہ یہ کنورژن میں یہ چیز یاد رہے کہ اگر میں اس وائٹ کو مس اسپیل کر دوں وائل لکھ دوں تو یہ کمپائل ٹائم پہ نہیں پکڑی جا سکتی انومیشن کانسٹنٹ ہمیں یہ بینیفٹ دیتے ہیں کہ وہ کمپائل ٹائم پہ ہمارے ایررس پکڑے جاتے ہیں جبکہ یہ ایرر ہمارا رن ٹائم پہ پکڑا جائے گا رن ٹائم پہ ایکسیپشن آئے گی لیکن زیمل میں میں اگر یہی غلطی کروں گا یہ اسٹرنگ کو غلط لکھ دوں گا تو زیمل میں ایٹ لیسٹ اگر میں ویژول اسٹوڈیو کے اندر کمپائل کر رہا ہوں تو وہ یہ چیزیں ویلیڈیٹ کرے گی اب یہ کنورٹر اسپیسیفائی کیسے ہوا میں نے کہا یہ جو گیٹ کنورٹر ہے یہ برش کلاس سے چیک کر رہے کہ اسٹرنگ سے برش کا کنورٹر ایگزٹ کرتا ہے یا نہیں تو یہ ایٹریبیوٹس کے تھرو کو یاد ہوگا ہم نے سی شاپ کے ایٹریبیوٹس پڑھے تھے کہ سی شاپ میں ایٹریبیوٹس کسی کلاس کی میٹا انفارمیشن ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے میں برش کلاس کے اوپر ایک ایٹریبیوٹ اسپیسیفائی کرتا ہوں ٹائپ کنورٹر اور اسے بتاتا ہوں کہ اس کا کنورٹر کون سا ہے اس کیس میں برش کنورٹر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹ سے جس طرح فونٹ سائز ایک جینرک ڈبل ہے جو ڈبل کا میں کوئی کامن کنورٹر تو نہیں دے سکتا ایکچولی ڈبل کا ایک کنورٹر ہے جو لینتھ کنورٹر لیکن یہاں پہ میں فونٹس کے لیے ایک اسپیشل کنورٹر دینا چاہ رہا ہوں تاکہ میں فونٹ سائز پوائنٹس میں بھی لکھ سکوں انچ میں ڈفرینٹ طریقے سے لکھ سکوں جیٹ سے میں ٹین پی ٹی لکھتا ہوں that means ten point font تو اس کے لیے میں فونٹ سائز کنورٹر یوز کرنا چاہتا ہوں تو یہی ایٹریبیوٹ ٹائپ کنورٹر کا میں کسی پراپرٹی پہ بھی ڈال سکتا ہوں تو اگر کسی پراپرٹی یا کسی کلاس پہ یہ ٹائپ کنورٹر کا ایٹریبیوٹ لگا ہوا ہے تو اب میں اس کی کورسپونڈ اس کی یعنی اسٹرنگ سے ٹائپ میں کنورژن آٹومیٹ ہو جائے گی تو ٹائپ کنورٹرس نے ہمارے زیمل کو سمپلیفائی کر دیا زیمل میں ہماری اسٹرنگ سے کنورژن دے دی ڈفرینٹ کلاسز میں تو پراپرٹیز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں brushes colours and strings XAML میں ہم انہیں صرف اسٹرنگس ڈیزائن کر سکتے ہیں اسٹرنگس سے ان کی کورسپونڈنگ ٹائپ میں کنورژن یہ ٹائپ کنورٹر سے ہوگی اگر وہ انٹیجر ہے اس کی کنورژن انٹیجر میں برش ہے اس کی برش میں کنورژن یہ ٹائپ کنورٹر سے ہوگی اس کا ٹائپ کنورٹر ایگزٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ جس پراپرٹی کو سیٹ کر رہے ہیں ادھر اس پہ ایٹریبیوٹ ہوگا یا وہ پراپرٹی جس ٹائپ کی ہے اس ٹائپ پہ ایٹریبیوٹ ہوگا مثلا برش کی کلاس کے اوپر برش ٹائپ کی ڈیفینیشن کے اوپر یہ ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے جس کا مطلب ہے جب کبھی بھی برش اسائن کرنا ہو کوئی بھی پراپرٹی جو برش ٹائپ کی ہے اس کی اسائنمنٹ اسٹرنگ سے اس میں کنورژن ایگزٹ کرتی ہے اور پراپرٹی کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں پراپرٹی کے اوپر اگر یہ ایٹریبیوٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کسی بھی اسٹرنگ کی اس پراپرٹی میں کنورژن کے لیے یہ ایٹریبیوٹ یوز ہوگا اور یہ ہم نے جو ایٹریبیوٹ اسٹڈی کیے تھے اسپیشلی انہیں ان کو دیکھنا کہ انہوں نے یوز کرنا کہ وہ کس طریقے سے اسپیسیفائی ہوتے ہیں یا آپ اس کا بینیفٹ دیکھیں کہ اب یہ ایک سیکنڈری ٹول جسے سمجھ سکتا ہے زیمل کا پارسر یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نے زیمل میں کنورژن کے لیے سی شاپ کی اس کلاس میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ میٹا انفارمیشن ہے اس کے اوپر یہ ایٹریبیوٹ لگا ہوا ہے تو اسٹرنگ سے کنورژن کا ایک طریقہ ٹائپ ہیں جس میں ہڈن ہوتا ہے کہ یہ ٹائپ کنورٹر امپلائڈ ہوتا ہے پراپرٹی کی ٹائپ سے کہ اسٹرنگ سے اس ٹائپ میں کنورژن کیسے ہوگی دوسرا طریقہ بھی ایک زیمل کو ایکسٹینڈ کرنے کا ہے یعنی یہ بیسیکلی یہ ٹائپ کنورژن سے ہماری زیمل ایکسٹینڈ ہو گئی ہے یوزنگ سم سی شاپ میں ہم نے کچھ ٹائپ کنورٹر کی نئی کلاسز لکھی میٹا انفارمیشن ایٹریبیوٹس ڈالے اس سے ہماری زیمل ایکسٹینڈ ہو گئی پہلے پراپرٹی پراپرٹی برش کو سیدھا اسٹرنگ ڈیزائن نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اسے ایک پورا ٹیگ دے کے برش کریٹ کرنا تھا اب ہماری زیمل کی پاور ایکسٹینڈ ہو گئی زیمل کی پاور کو ایکسٹینڈ کرنے کا دوسرا طریقہ مارک اپ ایکسٹینشنز ہیں تو دو طریقے ایک ٹائپ کنورٹرس اور ایک markup extensions markup extension کی ایگزامپل ایک سمپل لیتے ہیں کہ لیٹ سے میرے پاس یہ برش ہے اب برش کا جو ٹائپ کنورٹر ہے وہ سالڈ کلرس کو تو سب کو کنورٹ کر لیتا ہے لیکن فار ایگزامپل وہ گریڈینٹ برش نہیں بنا سکتا برش ونڈوز میں ہم ایسا بھی بنا سکتے ہیں جو گریڈینٹ ہو یعنی وہ ایک لیٹ سے بلو کلر سے گریڈینٹ کر کے گرین کلر تک جا رہا ہو یا ڈارک بلو سے لائٹ بلو تک جا رہا ہو اگر میں یہ گریڈینٹ برش یوز کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کسی بیک گراؤنڈ پہ تو اب ادھر تو میں یہ ایکسٹینشنس کو بھول جاؤں اور میں وہ برش ڈائریکٹ وہاں پہ جہاں یوز کرنا ہے وہاں پہ کریٹ کروں یا اگر میں زیمل کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایک نیا ٹائپ کنورٹر لکھوں اور اسے اس پراپرٹی پہ زائن کروں جو کہ اس کیس میں اتنی اچھی آپشن نہیں کیونکہ ایک برش کنورٹر ایگزٹ کرتا ہے ہر زیمل پڑھنے والے کو پتا ہے کہ وائٹ بلیک یہ سارے برشز ہوتے ہیں اور یہ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے اگر ایک نیا کنورٹر ایڈ کروں گا تو کمپلیکیشن ہوگی مارک اپ ایکسٹینشن میں فرق کیا ہے کہ مارک اپ ایکسٹینشن یوز ہونا ایکسپلسٹ ہوتا ہے ہم نے زیمل میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ کون سا ٹائپ کنورٹر یوز کرو لیکن ہم زیمل میں ایکسپلسٹلی لکھ سکتے ہیں کہ کون سی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کرو مارک اپ ایکسٹینشن کیسے اسپیسیفائی کرتے ہیں کرلی بریسز میں کرلی بریسز جن میں آپ کوڈ لکھتے ہیں تو بریسز کے اندر اگر کوئی بھی اسٹرنگ کے اندر ویلو بریسز کے اندر ہے دیٹ مینس کہ آپ کسی مارک اپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں تو ریڈر کو بھی ایک دم سے پتا چل گیا کہ آپ کوئی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کر رہے ہیں اور آپ نے لکھتے ہوئے بھی ایکسپلسٹلی اسپیسیفائی کر دیا کہ اس پراپرٹی کی ویلو جو میں لکھ رہا ہوں یہ ویلو اسائن نہیں کرنی بلکہ یہ ایک مارک اپ ایکسٹینشن انووک کرنی ہے جس طرح سے ٹائپ کنورٹر سی شاپ کی کلاسز ہوتی ہیں اسی طرح سے markup extension C sharp کی کلاسز ہوتی ہیں جس طرح سے ٹائپ کنورٹر یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا ان کا کوڈ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس پراپرٹی کی ایکچوئل ویلیو کیا ہوگی جیسے برشز کے کیس میں وہ اسٹرنگ لیتا ہے اور ایکچوئل ویلیو ایک انومریشن کانسٹنٹ ہوتا ہے system dot windows dot medias dot brushes dot اس میں سے کوئی برش اسی طرح سے مارک اپ ایکسٹینشن یہ ڈیسائڈ کرتی ہے کہ پراپرٹی کی ویلیو کیا ہو فرق دونوں میں کیا ہے ایک آٹومیٹک امپلائڈ کنورژن ہے ٹائپ کنورٹر والی ایٹریبیوٹس کے تھرو اسپیسیفائی ہوتا ہے کہ اس ٹائپ میں اسٹرنگ کیسے کنورٹ ہوگا اور ایک ایکسپلسٹ ہے کرلی بریسز ڈال کے آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ مارک اپ ایکسٹینشن انووک کرنی ہے پاسبلی یہ اس کے پیرامیٹرس ہیں اور یہ ریڈر کو کلیئر ہو جائے گا تو اگر ہم نے گریڈینٹ برش کی مارک اپ ایکسٹینشن بنا لی تو ہم کرلی بریسز کے اندر لکھ سکتے ہیں گریڈینٹ برش وچ مینس کہ کوئی کلاس ایگزٹ کرتی ہے جس کا نام گریڈینٹ برش ہے جس کا نام gradient brush markup extension ہے اور وہ ایک مارک اپ ایکسٹینشن کی طرح بہیو کرتی ہے اور اس کو ہم ادھر پوزیشنل یا نیمڈ پیرامیٹرس پاس کر سکتے ہیں پوزیشنل پیرامیٹرس اگر ہم اسے پاس کریں گے یعنی جس میں سمپل پیرامیٹرس آگے دیے ہوں گے تو وہ اس کے کنسٹرکٹر کو جائیں گے اور اگر ہم اسے نیمڈ پیرامیٹر پاس کریں گے تو وہ اس کی پراپرٹی سیٹ ہوں گی اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک بٹن کریٹ کیا ہے اور اس بٹن کے اندر یہ پہلی بار ہے کہ ہم نے دو نیم اسپیسیز یوز کیے ہیں ایک X M L N S جو کہ ڈیفالٹ نیم اسپیس بن گئی اور ایک X M L N S colon X جو ہماری ایک نیمڈ نیم اسپیس بن گئی اور ایک مارک اپ ایکسٹینشن ہم نے سب سے پہلے یوز کی ہے background is equal to اور اب یہ دیکھیں کوٹیشنس کے اندر ہم نے کرلی بریسز یوز کیے ہیں جو کہ اسپیسیفائی کر رہی ہیں کہ ہم اس وقت مارک اپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں کون سی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی ہے اس کا نام ہے نل اوریجنل نیم ہوگا نل مارک اپ ایکسٹینشن کیونکہ وہ مارک اپ ایکسٹینشن ہے ایکس کالن کیوں لکھا ہے ہم نے کیونکہ یہ ڈیفالٹ نیم اسپیس میں نہیں ہے یہ اس ایکس نیم اسپیس میں جس کا نام اوپر ہم نے X M L colon X رکھا تھا X M L N S colon X رکھا تھا اگر ہم اس ایکس کی جگہ اوپر ہم نے وائی لکھا ہوتا تو یہاں پہ ہم وائی کالن نل لکھ رہے ہوتے تو یہ جو ایکس ہے یہ صرف یہ اوپر والے ایکس کو ریفر کر رہے لیکن نل وہ اس کا نیم ہے اس کلاس کا جو ایک مارک اپ ایکسٹینشن ہے جو صرف نل ریٹرن کرتی ہے اب ایک نل بیک گراؤنڈ برش کا سیلف کوئی فائدہ نہیں ادر دین کہ اس ایگزامپل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹائپ کنورٹر ہے اس کے اندر کوئی ایسی آپشن نہیں ہے کہ آپ نل برش دے سکیں جبکہ ونڈوز میں نل برش ایگزٹ کرتا ہے جو کہ کچھ پینٹ نہیں کرتا آپ کو جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا وہی نظر آ رہا ہوگا پھر ہم نے اس کی ہائٹ سیٹ کی ہے اور ہائٹ میں ہم نے ایک اور مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی ہے کیسے پتا چلا مارک اپ ایکسٹینشن ہے کرلی بریسز سے کون سی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی ہے ایکس کالن اسٹیٹک اس کا نام اسٹیٹک ہے یہ سسٹم کی اسٹیٹک پراپرٹیز اس کے تھرو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں اس کا ایک ہی پیرامیٹر ہے جو پوزیشنل ہے پوزیشنل پیرامیٹر اسے ایز اے کنسٹرکٹر آرگومنٹ جائے گا کیا آرگومنٹ ہے system parameter dot icon height تو سسٹم میں جو آئکنس کی ڈیفالٹ ہائٹ ہے وہ یہاں پہ گیٹ ہو جائے گی اور یہ جو ہم بٹن کریٹ کر رہے ہیں اس کی وہ ہائٹ ہوگی تو سسٹم میں جو بھی آئکنس کی ہائٹ سیٹ ہوگی اس بٹن کی وہ ہائٹ سیٹ ہو جائے گی تو یہ کوئی کلاس اسٹیٹک پراپرٹیز ایکسیس کرنے کے لیے یہ مارک اپ ایکسٹینشن یوز ہوتی ہے تھرڈ ہم نے ایگزامپل میں اس کا کنٹینٹ سیٹ کیا ہے اور ایک اور مارک اپ ایکسٹینشن ہم نے بائنڈنگ نام سے یوز کی ہے اور اس کو ہم نے ایک نیمڈ پیرامیٹر ایکچولی دو نیمڈ پیرامیٹر پاس کیے ہیں نیم پیرامیٹر کیسے پاس کیے ہیں path is equal to height تو یہ نیمڈ پیرامیٹر کنسٹرکٹر کو نہیں جاتا named parameter as as a property set ہوتا ہے یعنی اس ایلیمنٹ اس جو بھی ہم اس وقت مارک اپ ایکسٹینشن بائنڈنگ کی بات کر رہے ہیں بائنڈنگ کی پراپرٹی پات سیٹ ہو جائے گی اور اسے کیا ڈیزائن ہوگا ہائٹ اور اس کی دوسری پراپرٹی ریلیٹو سورس سیٹ ہو جائے گی کس چیز پہ ہم نیسٹڈ ایک اور مارک اپ ایکسٹینشن یوز کر رہے ہیں یہ دوبارہ ہماری بریسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں تو یہ بریسز نیسٹڈ بھی ہو سکتی ہیں اور نیسٹڈ بریسز کے اندر ہم ریلیٹو سورس جو کہ ایک اور مارک اپ ایکسٹینشن ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور اسے آرگومنٹ کیا پاس کر رہے ہیں سیلف تو یہ ہمیں ریلیٹو سورس کا کی مارک اپ ایکسٹینشن ہمارا اپنا ریفرنس دے گی یہ ہم پاس کر دیں گے بائنڈنگ کی ایکسٹینشن کو جو ہماری ہائٹ کو اسائن کر دے گی پاتھ ویریبل کو یہ جو ہم نے کام کیا ہے اب اس میں ایک کوشچن امیجیٹلی آتا ہے کہ یہ جو ہم بریسز یوز کر رہے ہیں اگر یہ ہمارا جو اسٹرنگ ہے یہ سیلف بریسز سے اسٹارٹ ہونا ہے تو ادھر ہم اسے بیک سلیش سے اسکیپ کر سکتے ہیں یا ہم اسے ایک ایمٹی بریسز سے اسکیپ کر سکتے ہیں جیسے اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ ہم نے یہ بٹن کریٹ کیا ہے اور اس کے کانٹینٹ میں لکھا ہے ایک ایمٹی بریسز اور اس کے بعد بریسز میں لکھا ہے this is not a markup extension تو اس ایم ٹی بریسز کی وجہ سے جو اگنور ہو گئیں کی وجہ سے اسے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مارک اپ ایکسٹینشن نہیں ہے ہم بیک سلیش سے بھی کر سکتے تھے یا اگر ہم پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس یوز کر لیں تو اس کیس میں مارک اپ ایکسٹینشن یوز ہی نہیں ہو سکتی یعنی اگر ہم پراپرٹی ایلیمنٹ کا سنٹیکس یوز کریں اور اس کے اندر بریسز میں کچھ لکھ بھی دیں تو وہ مارک اپ ایکسٹینشن نہیں ہے لیکن پراپرٹی ایلیمنٹ کے سنٹیکس میں ہم ایک ڈفرینٹ طریقے سے مارک اپ ایکسٹینشن کو انووک کر سکتے ہیں کیسے اس ایگزامپل میں ہم نے اکویلنٹ کوڈ لکھا ہے بٹن دونوں نیم اسپیسیز ڈیفائن کی اور بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ کو پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے ہم نے اس کے اندر X colon null empty tag ڈال دیا تو X colon null itself ایک کلاس ہے مطلب markup extension are just classes with default constructors which means کہ وہ زیمل سے انسٹینشیٹ ہو سکتی ہیں اگر وہ زیمل سے انسٹینشیٹ ہو سکتی ہیں تو ایک ٹیگ سے انہیں کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کی پراپرٹیز سیٹ کر سکتے ہیں ایٹریبیوٹ سے صرف مسئلہ تب آئے گا اگر کوئی مارک اپ ایکسٹینشن کو نان ڈیفالٹ کنسٹرکٹر چاہیے جیسے جو ہم نے ابھی بات کی تھی پوزیشنل آرگومینٹس کی جو کنسٹرکٹر کو آرگومنٹس جاتے ہیں لیکن یہ ساری جتنی at least default markup extension ہیں یہ corresponding to constructor arguments properties بھی دیتی ہیں یعنی ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اور پراپرٹیز بھی دیتی ہیں تاکہ اگر انہیں مارک اپ سینٹیکس سے یوز کرنا ہے تو ویسے یوز کر لیں اور اگر پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے یوز کرنا ہے تو اس طرح سے کر لیں تو اس لیے ہم نے بٹن ڈاٹ ہائٹ کو دیکھیں تو ہم نے اس کے اندر ایکس کالن اسٹیٹک جو کہ ایک مارک اپ ایکسٹینشن بھی ہے لیکن ایک نارمل کلاس بھی ہے اسے یوز کیا اور اس کا member is equal to system parameters dot icon height set کیا یہ جو ممبرس کا ویریبل ہے ممبرس کا جو ایٹریبیوٹ ہے یہ کورسپونڈنگ ہے جو کنسٹرکٹر آرگومنٹ پاس کیا تھا تو ادھر کنسٹرکٹر آرگومنٹ پاس کر دیں یا یہ ایٹریبیوٹ سیٹ کر دیں آف کورس کنسٹرکٹر آرگومنٹ ہم زیمل سے نہیں سیٹ کر سکتے زیمل میں ہم صرف ڈیفالٹ کنسٹرکٹر سے کریٹ کر سکتے ہیں اور پراپرٹیز سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بٹن ڈاٹ کانٹینٹ کے اندر binding path is equal to height یہ ایک مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی جس کے اندر ہم نے بائنڈنگ ڈاٹ ریلیٹو سورس کو ایک فردر پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے ڈیفائن کیا اور اس کے اندر یہ جو نیسٹڈ والا ہمارا مارک اپ ایکسٹینشن تھی ریلیٹیو سورس اور اس کا موڈ کو پاس کیا سیلف یہ اس as a nested markup extension کے جو ہے یہاں پہ ہم نے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے کریٹ کر لیا تو یہ اور جو مارک اپ ایکسٹینشن والی اگزامپل ہیں یہ سملر ہیں یعنی یہ ایک ہی کام اچیو کر رہی ہیں تو زیمل کے اندر ایک آبجیکٹ ایلیمنٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے ایک آبجیکٹ کے ایلیمنٹ کے اندر ادھر اس کی کنٹینٹ پراپرٹی کی ویلیو ہو سکتی ہے میں بھی بتاتا ہوں یہ کنٹینٹ پراپرٹی کیا ہے کلیکشن آئٹمس ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی ویلیو ہو سکتی ہے جو ٹائپ کنورٹ ہو سکے اس آبجیکٹ میں تو یہ کنٹینٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ کیا ہے کنٹینٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر ایلیمنٹ ایک پراپرٹی کو ڈیزیگنیٹ کر دیتا ہے کہ یہ میری کانٹینٹ پراپرٹی ہے اکثر اس کا نام خالی کانٹینٹ ہوگا لیکن ایسے بھی مثلاً لسٹ آئٹم ہے جس میں لسٹ باکس آتا ہے اس کی جو کانٹینٹ پراپرٹی ہے اس کا نام آئٹمس ہے جس میں اس کے لسٹ باکس کے آئٹمس آ جاتے ہیں تو یہ ڈیزیگنیٹڈ پراپرٹی کا فائدہ کیا ہے کہ جو بھی اس ایلیمنٹ کے چلڈرن ہوں گے وہ ڈائریکٹلی اس پراپرٹی کی ویلیو بن جائے گی مثلاً مثلاً بٹن کی جو ڈیزیگنیٹڈ پراپرٹی ہے وہ کانٹینٹ ہے جو ہم نے پہلے بھی اس کا content is equal to okay sign کر رہے تھے یا کانٹینٹ کے اندر ایک ریکٹینگل بنا رہے تھے تو اگر ہم بٹن کے سب چلڈرن لکھیں یا اس کے اندر سیدھا ٹیکس دیں تو وہ اس کی کانٹینٹ پراپرٹی کو اسائن ہو جائے گا یا وہ اس کی کانٹینٹ پراپرٹی میں ٹائپ کنورٹ ہو جائے گا اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں یہ بٹن کریٹ ہوا ہے اور اس کا content is equal to okay set ہوا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کرتے آئے ہیں لیکن اس اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بٹن کریٹ کریں اور اس بٹن کی باڈی کے اندر اوکے لکھتے ہیں یہ اکویلنٹ ہے کیوں کیونکہ یہ بٹن کی کانٹینٹ پراپرٹی اس کی ڈیزیگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی ہے ڈیزیگنیٹ کیسے کرتے ہیں ایٹریبیوٹ سے اب تک آپ دیکھے آئے ہیں بہت بار کے سی شاپ کے ایٹریبیوٹ سے آپ ایٹریبیوٹ اسپیسیفکیشن سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈیزیگنیٹیڈ پراپرٹی ہے اس دوسری ایگزامپل میں ہم نے بٹن ڈاٹ کانٹینٹ کر کے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے اس کے اندر ایک ریکٹینگل بنایا ہے یہ ایگزامپل بھی ہم پہلے دیکھا ہے لیکن چونکہ button dot content designated property ہے اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں اور اس بٹن کے اندر اسٹریٹ اوے یہ ریکٹینگل کا ٹیگ دے سکتے ہیں تو ہم نے وہی بٹن ڈکلیئر کیا کانٹینٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے بٹن ڈاٹ کانٹینٹ بھی نہیں لکھا یہ امپلائڈ ہے کہ اس کے چلڈرن بٹن ڈاٹ کانٹینٹ کو سیٹ کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بٹن ٹیگ کے اندر جو سب جو اس کے سب ٹیگز ہیں وہ ادھر بٹن ڈاٹ سم تھنگ ہوں گے جو ایکسپلسٹلی کسی ایک پراپرٹی کو سیٹ کر رہے ہیں اور اگر وہ کوئی اور سب چلڈرن ہیں جیسے ریکٹینگل تو وہ اس کی ڈیزیگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی جو اس کیس میں کانٹینٹ ہے اسے سیٹ کر رہے ہیں ہائٹ ویٹ اور فل کو ہم نے سیٹ کیا اور اسے سائن کر دیا اگلی ایگزامپل میں ہم لسٹ باکس کو سیٹ کریں گے اور لسٹ باکس اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ لسٹ باکس کی ڈیزیگنیٹڈ پراپرٹی کا نام کانٹینٹ نہیں ہے اس کا نام آئٹمس ہے جو کہ ایک کولیکشن ہے تو لسٹ باکس اور اگر ہم کانٹینٹ پراپرٹی ڈیزیگنیٹڈ کو بھول جائیں تو ہم اسے کس طرح سے کریں گے اس کو list box dot items property element syntax اور پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس کو یوز کرتے ہوئے اس کے اندر list box item content is equal to item one list box item content is equal to item two یہ دو ہم نے اس کے اندر انٹریز ڈال دیں اور پھر لسٹ باکس آئٹمس کو کلوز کر دیا لسٹ باکس کو کلوز کر دیا یہ لسٹ باکس جب ڈسپلے ہوگا تو اس کے اندر ایک آئٹم ون ہوگا اور ایک آئٹم ٹو ہوگا یہی کام اگر ہم سی شاپ میں کریں کیونکہ ہم پہلی بار لسٹ باکس دیکھ رہے ہیں تو سی شاپ میں ہم یہ list box is equal to new list box کریں گے یہ آئٹم ون کو ہم new list box item item two کو بھی نیو لسٹ باکس آئٹم اور اس کے بعد ہم آئٹم ون ڈاٹ کانٹینٹ میں یہ اسٹرنگ ڈیزائن کریں گے آئٹم ٹو ڈاٹ کانٹینٹ میں آئٹم ٹو اسٹرنگ ڈیزائن کریں گے اور پھر list box dot items dot add item one اور پھر ڈاٹ ایڈ آئٹم ٹو ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے یہ ایگزامپل اس کے اکولنٹ ہے جو اوپر ایزیمل میں ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے اور ایون یہ جو لسٹ باکس ڈاٹ آئٹمس ہے یہ ہم ڈراپ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ آئٹمس لسٹ باکس کی ڈیزیگنیٹڈ پراپرٹی ہے تو یہ کیا بن جائے گی ایگزامپل لسٹ باکس اور اس کے اندر اسٹریٹ اوے دو لسٹ باکس آئٹمس کے ٹیگس اور اس کے بعد لسٹ باکس کا ٹیگ کلوز ہو جائے گا اس ایگزامپل میں ہم نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ لسٹ باکس کے اندر جو لسٹ باکس ڈاٹ آئٹمس ہیں وہ پری انیشلائزڈ ہے یعنی وہ آبجیکٹ نل نہیں ہے اگر وہ نل ہو اور اس میں ہم یہ لسٹ باکس آئٹم ایڈ کرنے کی کوشش کریں تو رن ٹائم پہ ایکسیپشن آ جائے گی جو بلٹ ان ساری ٹائپس ہیں لسٹ باکس کمبو باکس ان کی جو آئٹمس پراپرٹی ہے وہ انیشلائزڈ بٹ ایم ہوتی ہے یعنی ایک لسٹ انیشلائزڈ ہے بٹ ایم ٹی ہے اور وہ ایسے کیوں ہے تاکہ آپ اس کے سب آئٹمس ایڈ کر سکیں لیکن اگر ہائپوتھیٹیکلی سوچیں کہ کوئی اور لسٹ باکس ہے جس کے اندر وہ نل ہی پہ سیٹ ہوا ہوا ہے یعنی اس کے آئٹمس پراپرٹی لمس نل پہ ہی سیٹ ہے تو بھی ہم اسے سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کیس میں ہم جو آؤٹر آبجیکٹ ہے وہ بھی ہمیں خود کریٹ کرنا ہوگا XAML is all about creating object setting properties تو ہم کریٹ کیوں نہیں کر سکتے اگر وہ نل ہے وہ کیسے کریں گے اس ایگزامپل میں یہ ادر لسٹ باکس ایک ہائپوتھیٹیکل لسٹ باکس ہے جو اپنے ڈاٹ آئٹمس کو نل پہ سیٹ کرتا ہے تو ہم ڈاٹ آئٹمس لیا اور اس کے اندر آئٹم کلیکشن کا ٹیگ بنایا اور اس ٹیگ کی وجہ سے یہ کولیکشن کریٹ ہو جائے گی اور اس آئٹم کلیکشن کی اس کے بعد ڈاٹ آئٹمس پراپرٹیز کو ہم یہ list box item content is equal to item one اور content is equal to item two سے سیٹ کر رہے ہیں دوسری چیز جو لسٹ باکس کے علاوہ کامنلی یوز ہوتی ہے وہ ایک ڈکشنری ہے ڈکشنری میں آپ کے پاس ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ایک کی بھی ہوتی ہے اور یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ایک ابھی شاید ہم پہلا ہی کی ورڈ ڈسکس کر رہے ہیں زیمل کا کی نام سے جو کہ ایک ایٹریبیوٹ کو اسپیشلی ٹریٹ کرتا ہے کی ورڈ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جو باقی رولس سے جو پارسنگ کے رولس سے ڈفرینٹلی کسی چیز کو بھی کو, ٹریٹ کرے جیسے سی شاپ میں وائل اے کی ورڈ ہے یا اف اے کی ورڈ ہے وہاں پہ میں کوئی اور اسٹرنگ یوز کروں گا تو اس کی ٹریٹمنٹ فرق ہوگی اور اف یا وائل کی ٹریٹمنٹ فرق ہوگی تو یہاں پہ ہر پراپرٹی جو ایکس ایم ایل کا ایٹریبیوٹ ہے اس کے کورسپونڈنگ پراپرٹی ہوتی ہے سب کی ٹریٹمنٹ سیم ہے سوائے کچھ کے جن کو ہم کی ورڈ کہتے ہیں تو ڈکشنری کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ڈکشنری کیسے کریٹ ہوتی ہے اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ریسورس ڈکشنری کا آبجیکٹ کریٹ کیا دونوں نیم اسپیسیز جو ڈبلو پی ایف کی ہیں وہ یوز کی اور اس کے اندر ہم نے دو انٹریز ڈالی کلر کی اور کلر کا جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر کی کی نام کوئی پراپرٹی نہیں ہے یعنی اگر کی ایک کی ورڈ نہ ہو تو یہ جو ایکس کالن کی از اکول ٹو ون ہے یہ فیل ہو جائے لیکن اے آر جی بی نام کی اس میں پراپرٹیز ہیں الفا جو کہ اس کی ٹرانسپیرنسی بتاتا ہے اور ریڈ گرین بلو تو ہمارے پاس یہ چاروں پراپرٹیز ہیں یہاں پہ اسٹینڈرڈ رولس اپلائی ہو رہے ہیں لیکن ایکس کالن کی پہ اسپیشل رول اپلائی نہیں ہو رہا یعنی اس پہ نارمل رول اپلائی نہیں ہو رہا یہ کلر کی پراپرٹی سیٹ نہیں کر رہا دیٹس وائی اسے ہم کی ورڈ کہہ رہے ہیں تو ایکس کالن کی کیا کر رہا ہے یہ جو آؤٹر آبجیکٹ ہے ریسورس ڈکشنری اس میں جب کلر ایڈ ہوگا تو یہ اس کی کی بنے گا تو اس ڈکشنری میں دو چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں دو کلرس ایڈ ہو رہے ہیں ایک کی کی ون ہے اور ایک کی کی ٹو ہے اور باقی سارے ایٹریبیوٹس اور جو بھی چائلڈ ایلیمنٹس ہیں وہ اسٹینڈرڈ رولس پہ کلر کا آبجیکٹ کریٹ کریں گے اگر یہی کام ہم سی شاپ میں کریں گے تو ہم ایک research dictionary D is equal to new dictionary کریں گے دو کلر کے آبجیکٹس بنائیں گے کلر ون اور کلر ٹو اور اس کے بعد کلر ون کو dot A R G B sign کریں گے یا کلر ون ڈاٹ کی سائن نہیں ہوا اور اس کے بعد ہم ڈکشنری میں ایڈ کریں گے ڈی ڈاٹ ایڈ اور یہاں پہ وہ کی یوز ہو رہی ہے ون کوما کلر ون اور پھر کی یوز ہو رہی ہے ٹو اور کاما کلر ٹو تو یہ کی یہاں پہ ایکس ایم ایل کلر کا ایٹریبیوٹ ہے تو یہ ہم نے آج ایل کی بہت ساری ایگزامپلس دیکھیں ہم نے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس ہم نے رچ کمپوزیشن کی ایگزامپلس دیکھیں ہم نے نیم اسپیسیز ڈسکس کی اب یہ پوائنٹ آ گیا کہ ہم زیمل میں ایک انٹرفیس کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ابھی بھی کچھ ڈیٹیلس ہیں جو ہم آہستہ آہستہ ایڈ کریں گے لیکن ایک زیمل ڈاکومنٹ دیکھ کے ہم اسے اسکین کر کے سمجھ سکتے ہیں اچھا اس سے کیا انٹرفیس بنے گا اور اس میں ڈفرینٹ چیزیں کیوں لکھی ہوئی ہیں اگر کوئی چیز ایٹریبیوٹ میں لکھی ہے یا پراپرٹی ایلیمنٹ میں لکھی ہے وہ ایکولنٹ ہے تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اس کا کورسپونڈنگ سی شارپ کوڈ کیا ہوگا اور ہر زیمل کا corresponding C sharp code exist کر سکتا ہے کسی بھی زیمل فائل کو سی شارپ میں لکھ سکتے ہیں یہ فنڈامنٹل کنسیپٹس ہم نے زیمل کے آج ڈسکس کیے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم زیمل کی ڈسکشن کو فردر آگے لے جائیں گے اور اسے مزید ان ڈیپتھ ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلور کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ